حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیان کرنے والوں کے اس واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا خیال رکھو اگر اس نے ایسا بچہ جنا کہ آنکھیں اس کی سیاہ ہوئیں سرین بھاری ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اس یعنی اویمر نے سچ ہی کہا ہے اور اگر اس نے ایسا بچہ جنا جو گورا ہوا جیسے کہ وہرا ہو یعنی چھپکلی کی طرح کا ایک زہریلا کیڑا جس کے دائیں بائیں پہلو سرخ دھاریاں ہوتی ہیں یعنی بامنی تو میرا خیال ہے کہ اس نے چھوٹ کہا ہے چنانچہ بچہ پیدا ہوا تو اسی ناپسندیدہ کیفیت والا تھا سننے داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو اڑتالیس